آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زائد پانی کو نہ روکا جائے کہ اس کے ذریعے سے گھاس روکی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ